اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین حج کے مبارک سفر سے سعادتوں کے ساتھ مالا مال واپس لوٹنے والی بہنوں کے لیے دیدہ اور دل فرد راہ کیے ہم منتظر ہیں حرم فورم کی جانب سے میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ کہہ رہی ہوں کیا پھٹ سے کیا لے کر آئے اللہ سے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے دیا ہے اور میرے منہ سے وہ کوئی ایسی بات نہ نکلوائے جو میری پکڑ کا باعث ہو جائے کہ بہنوں آپ حج پہ گئیں بڑی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ گئیں بڑے جذبات کی فراوانی لے کر گئیں آپ نے حج کو اچھی طرح جانا اور سمجھا بھی نا پھر جو کچھ آپ نے لینا تھا کیا لے لیا حج سے اچھا آپ نے بہت کچھ لیا دامن مالا مال ہو گئے تو اپنے ساتھ ساتھ آپ اپنے اور دوسروں کے لیے لے کر کے آئی حج نے آپ سے بہت سی باتیں کی ہوں گی رب سے نامہ و پیام کا سلسلہ ہوا ہوگا اس حج نے آپ کو کوئی پیغام بھی دیا خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ صرف زمزم اور کھجورے اور جانوازیں اور تسبیحات لے کر واپس آ گئے اللہ نہ کرے لیکن مجھے تصویر کے دونوں رخ ہی آپ کو دکھانے ہیں اور شاید تاریخ رخ زیادہ دکھانا ہے کہ اس کو ہم روشنیوں سے بدل سکے اس تاریخی کو کسی طرح ہم ختم کرتے تو بہت سی حاجی ایسے ہوتے ہیں جو حاجی ہی کہلاتے ہیں ساری عمر حاجی کہلائے جاتے رہیں گے لیکن وہ رفتہ رفتہ اپنے حج سے دور ہوتے جاتے ہیں جس دنیا سے وہ کچھ دیر کے لیے الگ ہوئے تھے نا جس دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے رب کے حضور وہ دنیا پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اور دل فریبیوں کے ساتھ ان کو دبوچ لیتی ہے اس کے جال میں پھر پھنس جاتے ہیں اصل میں بات بہت نازک ہے ایک حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو اذان کی آواز سخت ناپسند ہے اور وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر اس سے دور بھاگتا ہے اور ایک اور حدیث میں کچھ اس طرح بھی آتا ہے کہ جب کسی شخص کو شیطان دیکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے اللہ کے آگے جھک کیوں گیا اب جو آپ جیسی عظیم عبادت کر کے آ رہی ہیں صبر کے ساتھ مشقتوں کے ساتھ خوشی خوشی وقت لگایا پیسہ لگایا ٹائم لگایا گھر بار چھوڑے بچے چھوڑے تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کا تو نام پہلے دن سے شیطان نے اپنے بلیسی نظام کی جو لال کتاب ہے نا اس کی اس میں اس نے رجسٹر کر لیا اس نے اپنی کتاب میں لکھ لیا کہ یہ بندہ بخشا گیا یہ رب کے قریب ہو گیا اس کے پیچھے لگ جاؤ دوڑو بھاگو پکڑو جال بچھاؤ دل فریبیاں دکھاؤ دنیا میں الجھاؤ اس کو کہ یہ یہ کچھ کرو اللہ کے حضور پہنچ گیا تو وہ بڑا سرگرم ہو گیا اور شیاتی نے جن سے زیادہ یہ ذمہ داریاں وہ انسانی شیطانوں کے سپرد کر دیتے آپ کو پتا نا شیاتی انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور یہ سب مل کر کوشش میں اب لگ گئے کہ دیکھو یہ راہ حق سے پلٹ کر آیا ہے ایک منزل کو دیکھ آیا ہے اس کو رب کو راضی کر کے آ گیا اب اس کا نامہ بال دوبارہ سے آ کروا لیا جائے اور جو انسانی شیتین جن کے ذمہ یہ ذمہ داریاں ڈال دی ان شیطان جنہوں نے تو اس میں بہت سے آپ کے محبوب بھی ہوں گے آپ کے قریبی عزیز لوگ ہوں گے سب نہیں لیکن کچھ یقیناً ہوں گے کچھ کاروباری ساتھی ہوں گے کچھ دفتروں کے کولیگس ہوں گے کچھ گاؤں کے یا آپ کے محلے کے خیر خواہ ہوں گے آپ کے نیبرس میں بھی ہوں گے کچھ دنیا کے لیے مشورے دینے والے ہوں گے کچھ دن میں نئے نئے شگوفے نکالنے والے ہوں گے کچھ کسیدہ خام بھی ہوں گے کچھ خوش آمدی بھی ہوں گے اور کچھ آپ کے خدمت گزار بھی ہوں گے اور یہ سب مل کر شیطان کے ہاتھ مضبوط کریں گے کہ آپ اللہ کے بخشے ہوئے اور مقرب اور چنیدہ بندوں میں جو لکھ لیے گئے ہیں تو آپ اس لسٹ سے کسی طرح ہٹا دیا جائے دیکھیے میری پیاری بہنوں حج تو فی الواقع بہت بڑی عبادت ہے اور بہت سی عبادتوں کا مجموعہ ہے حج اس میں ہجرت کا رنگ بھی شامل ہے آپ ہجرت کر کے گئے تھے نا گھر بار کاروبار سب چھوڑ گئے تھے یہ جہاد کا طریقہ بھی اسی میں آ جاتا ہے اس میں ذکر بھی ہے اس میں دعائیں بھی ہیں اس میں رکوع بھی ہیں تو اس میں سجود بھی ہیں اس میں مزدلفہ کی رات کی خاموشی بھی ہے اور لاکھوں کے مجمع میں یوم عرفہ کا خطبہ بھی ہے وقوف عرفہ بھی ہے احرام کی کفن نما جو لباس ہے وہ بھی ہے آنسو کی یہاں جھڑیاں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی اور مسکراہٹیں بھی دیکھی ہوں گی اور یہ وہ ہے جس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے دنیا دنیا سے دیتے ہیں ہیں کے ہو جاتے آپ دنیا ترک کر کے آپ چلے گئے تھے سب کچھ چھوڑ گئے تھے اور اب ایک نئی فاتحانہ شان کے ساتھ آپ اس دنیا پر واپس آئے اور اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا وہ بے شمار قسم قسم کے لوگ تھے بے شمار قبیلے تھے جو آپ کو کتنے ملک تھے ایسے جن سے آپ واقف نہیں لیکن اب وہ آپ کو اپنے اپنے سے لگنے لگ گئے ہوں گے نا مختلف بولیاں آپ نے وہاں بہت شمار بولیاں دیکھی ہوں گی لیکن پھر بھی اپنا آپ کو لگتی ہوگی کہ یہ بھی ہمارے اپنے ہیں آپ تنگ عصبیتوں میں محدود قومیتوں سے آگے بڑھ کر ایک وحدت کے ایک سمندر میں شامل ہو گئی ہجوم عاشقہ تھا نا وہاں اللہ کے عاشقوں کا ہجوم تھا اور آپ اس ہجوم کا حصہ تھی اور آپ نے یہ سمجھ لیا چینو اور اب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اور اب وہ شعر بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا نا ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش پر تو سب ہمارے اپنے ہیں مسلم اما ہماری ہے ہمارے بھائی ہے ہمارے کلمہ کو پہنے ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک امت واحدہ ہیں ہمارے ایک کزو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے امت مسلمہ تو ایک جسم کی مانند ہے نا اور آپ سے گئے ایک عمارت کی مانند ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب حاجی کہتے تھے نا اللہ اکبر تو کہتے تھے کہ اللہ میں نے مان لیا ساری قوتوں سے بڑی قوت تیری ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے بڑی قوت تیری ہے تیرا دین سب سے برتر ہے سب سے اچھا ہے تیرا قانون سب سے اونچا ہے تیرا اقتدار سب پر غالب ہے اور تیرا حکم ہر طرف جاری و ساری ہے اور پھر جب آپ کہتے تھے لبیک اللہ لبیک تو گویا آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے تھے کہ اللہ میں آپ کی پکار پر حاضر ہوں میں عمل سے اقرار کرتی ہوں جدھر آپ بلائیں گے آپ مجھے حاضر پائیں گے جدھر سے آپ ہٹائیں گے میں ہٹ جاؤں گی جدھر آپ کھڑا کر دیں گے میں کھڑی ہو جاؤں گی جدھر سے آپ اٹھا دیں گے اٹھ جاؤں گی جہاں بٹھائیں گے وہاں بیٹھ جاؤں گی اللہ میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں ہر کام کے لیے ہر حکم کی بجا آوری کے لیے حاضر ہوں یہ پریکٹس کرا کے آپ کو اللہ نے واپس دنیا کے دھندوں میں بھیجا ہے پھر احرام سے بھی ہم نے یہ گواہی سیکھ لی تھی کہ اللہ موت کے کنارے آپ نے ہمیں کھڑا کر دیا احرام جیسا موت کفن جیسا لباس پہنا کر تو اب ہمیں سمجھ لیا تھا کہ ایک دن نہ ہمیں اپنی زندگی سے آگے جانا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے جو مقررہ وقت آ جائے گا تو اس کے بعد جزا و سزا کا مرحلہ بھی آئے گا اور میدان حشر میں بھی ہمیں جانا ہے عرفات سے آپ نے میدان حشر کی حاضری بھی سیکھی ہے پھر جب آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو گویا آپ کی ذات کا مرکز و محور صرف اللہ اللہ تھا نا اللہ کی ذات تھی اسی کی طرف لپکتی تھی اسی سے محبت اسی کے لیے فدائیت اسی کی حتاحت اور جب حج اس وقت کا استعلام کیا تو گویا محبوب کے سنگ آستا کو چوم لیا اللہ کے ہاتھوں کو بوسا دیا آپ نے اور مقام ملتظم پر کھڑے ہو کر جو آپ نے دعائیں کی اپنے لیے اپنے والدین کے لیے تو اللہ کی چوکھٹ کو تھامے ہوئے تھے نا اور وہاں کتنا بے اختیار رونا آتا تھا جس بات امٹ کر آتے تھے آنسو ٹپک ٹپک جاتے تھے پھر صفا مروا کی صحیح اور پھر لمبی پیاس کے ماروں کی طرح پیٹ بھر بھر کر زمزم جو آپ کو پینے کو ملا ہے اور اگر جذبہ صحیح ہونا تو یہ زمزم جو ہے دلوں کی شفا ہے اور دل اگر صحت مند ہو تو جسم آسانی سے امراض کا شکار نہیں ہوا کرتے میدان حشر کا نقشہ تو آپ نے عرفات میں دیکھا اور قربانی جو کی تو آپ نے کیا عہد کیا تھا کہ اللہ میں بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے ایسی پیش کرتی ہوں کروں گی جیسے اسماعیل علیہ السلام نے برزہ اور پوری شان صبر کے ساتھ خود کو پیش کیا تھا پھر اسماعیل علیہ السلام میں جو آداب فرزند فرزندی تھے جو حضرت حادثہ نے انہیں سکھا دیے ان کی تعلیم و تربیت نے ان میں پیدا کر دیے اب ویسے ہی آداب فرزندی میں اپنی اولاد نے پیدا کرنے کی کوشش کروں گی اور یقیناً اب زندگی کیسی ہوگی کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا سب کچھ اللہ تیرے لیے اللہ تیرے لیے میں خالص ہو گئی اللہ وہاں پہ ایمان کو میں نے خالص کر لیا اب کسی چیز کی آمیزش نہیں ہوگی کسی بھی عمل میں پھر آپ یہ دیکھیے کہ حج کی دعاؤں کا حاصل کیا ہوا کتنی دعائیں وہاں کی ہیں اور جب ابراہیم اور اسماعیل دعا کرتے جاتے تھے جب کعبہ کی وہ تعمیر کر رہے تھے یہ دعائیں بھی تو آپ کی دعاؤں میں شامل ہوں گی نا کہ رب ہم سے خدمت قبول فرما لے تو سب کچھ سنتا اور جاننے والا ہے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم متی فرمان بنا ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو تیری فرما بردار ہو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دے تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ دعا دعائیں ہم نے آپ کو ریکارڈ کر کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بھیجتے بھی رہے اور ریکارڈ اس لیے کی کہ ہماری وہ بہنیں بزرگ بہنیں جو پڑھی لکھی نہیں یا جو پڑھ نہیں سکتی وہ سن لیں گی پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہہ رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھائیے جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کی زندگیاں سوار دے تو بڑا مختصر اور حکیم ہے دیکھیے ان دعاؤں سے حاجی یہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جس گھر کی تعمیر کا ذکر ہے یہ حرم ہے جو اس کے سامنے تھا نا یہ توحید پر بنا یہ توحید پرستوں کے دل و نظر کا مرکز ہے یمن کا سر چشمہ ہے یہ انسانیت کی آخری پناہ گاہ ہے اور اس کی یہ شان برقرار رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت محمدی کا فریضہ ہے آپ نے اس شان کو بحال کیا تھا کعبہ کی اس شان کو اب یہ پوری امت کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو طواف اور اتقاف اور رسوخ سجدہ کرنے والوں کے لیے ہر طرح کی شرک سے ہر قسم کے فساد سے ہر قسم کی فرقواریت سے ہر قسم کی بدمنی سے پاک رکھیں لیکن دیکھیے اس دعا میں ایک دعا یہ بھی تو کی کہ اللہ میں مسلم بنا ایک حاجی بن کر آپ ان فضاؤں سے یہ بات سیکھ کر آئے ہیں نا کہ مسلم بن کر رہیں گے فرما بردار اللہ کے متی و فرمان بغاوت و سرکشی اب نہیں کریں گے کفر شرک و نفاق کی راہیں نہیں نکالیں گے مسلم ہیں یکسو ہو جائیں گے اور ایک ہی رب سے لو لگائیں گے ایک ہی رب سے ایک ہی اللہ کے ہو جائیں گے اب کسی اور کو راضی کرنے کی فکر نہیں کریں گے اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے پھر آپ دیکھیے ابراہیم و اسماعیل نے جب یہ دعا کی مسلم ہونے کی تو نعمت اسلام صرف اپنے لیے نہیں مانگی تھی اپنی نسل سے بننے والی قوم کے لیے بھی درخواست کی کہ اللہ ان کو بھی اپنا مسلم اور متی بنانا اور ان میں ایک رسول مبوس فرمانا جو ان کو تیری عبادت کے طریقے بتائے اور اسلام سکھائے اللہ کتاب کی تعلیم دی حکمت سکھائی کہ کتاب پر اللہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے تو دیکھیے اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھامے بغیر ان کی لائی ہوئی تعلیم کو قبول کیے بغیر زندگی میں نہ عبادت کا رنگ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ مسلم بن کر جینا ممکن ہے دیکھیے سوال صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اور معاشرے کی زندگیوں کو انسانی زندگیوں کو بھی اور معاشرے کی زندگیوں کو بھی کیسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر استوار کر لیں تو میری پیاری حاجی بہنوں یہ فریضہ دوسروں کے مقابلے میں آپ کی توجہ زیادہ چاہتا ہے جب آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی تو کیا ذہن میں یہ بات تھی کہ شیطان بس یہی تین ہے کہ اس کے علاوہ شیطان نہیں ہے کیا ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ شیطان تو ہمارے اندر گھس کر ساری عمر ہم سے کیا کیا کرواتا رہا اور بہت سی ہماری خواہشیں اور جذبے ایسے ہیں جنہیں وہ ضرورت سے زیادہ اکساتا ہے اور ہمیں کسی کشمکش میں ڈال دیتا ہے کشمکش میں پڑا ہوا شخص شک و شبہ میں پڑا ہوا شخص کوئی کام سیدھا نہیں کر سکتا اور غلط سمت میں اس کو موڑنا شیتین کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے نفس بھی تو شیطان بن جاتے نا شیطان کے انڈر ٹریننگ رہتے رہتے وہ شیطانی طریقے طور طریقے سیکھ جاتے اور وہ بھی ہم نے یہ سوچ لینا چاہیے تھا ہمیں کہ ہم اب واپس جائیں گے تو انہیں شیطین سے پھر واسطہ بھی پڑے گا اور اپنے دل و دماغ کے اندر جو شیطانی وسوسے ہیں خیالات ہیں رجحانات ہیں خواہشیں ہیں ان کو بھی کنکریاں مار کے یقیناً ہم آئے ہوں گے اور جس نے سنگ باری کا یہ سفر سبق سوری جمرات کو جو سنگ باری کی ہے اس سے یہ سبق سیکھ لیا تو اس نے گویا حج کی روح کو پا لیا دیکھیے بہنوں ہمارے ہاں دین سے عملی وابستگی رکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے نادرا کے دفاتر میں تو ہم مسلمانوں کے خانے میں ہمارا نام درج ہے جو فارم فل کرتے ہیں ہم فٹافٹ مسلم کے خانے کو ٹک مارک کرتے جاتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ایک سے منہ مو موڑ کر صرف خدائے واحد کی عبادت اور اطاعت میں لگ جانے والوں میں کیا ہمارا اور آپ کا نام ہے اور ایسے افراد جو شرک اور نفاق سے بچ جائیں تضاد اور دو عملی سے دو رنگی سے بچے ہوں منافقت سے بچ جائیں ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے آپ کو بہت کچھ معاشرے میں نظر آئے گا پہلے بھی دیکھ کر گئیں اب بھی دیکھیں گے تقریریں ہیں کتابیں ہیں اتنی اسلامی کتابوں کی بھرمار ہے تفسیر اتنی ہے تقریبیں ہیں میلے ہیں عرس ہوتے ہیں جلوس ہوتے ہیں مشاعرے ہوتے ہیں دنوں کو مناتے ہیں صحابہ کی امبات کے دن بھی اب تو ہم منانے لگے اور کسی کے پیدائش کے دن مناتے ہیں ایسے ایسے اسلامی نعرے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے لیکن جب ان کو ہٹا کر نیچے ذرا نظر دوڑائی جائے تو بڑی لادینیت نظر آتی ہے ایک سیکولر زندگی نظر آتی ہے آپس میں کشکش نظر آتی ہے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں ہے ہمارے دلوں میں حالانکہ سب ہم ایک کلمہ توحید کو ماننے والے دیکھیے میں کوئی مشکل بات نہیں کر رہی آپ تھوڑا سا غور کریں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا اور لادینیت سے یہ مطلب نہیں کہ میں سب کو دین سے خارج کر رہی ہوں میری بہنوں ہم میں ایک بڑی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم لادین کہ سمجھتے ہیں جو دین سے نکل گیا وہ لادین ہے نہیں جو زندگی کے کسی ایک شعبے سے دین کو نکال دیتا ہے وہ بھی لادین لادینیت دین سے نکلنا نہیں ہے لینیت دین کو زندگی کے کسی بھی ایک شعبے سے نکال دینے کا نام ہے اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے پورے اسلامی دنیا کے یہی حال ہے ہر جگہ ہر جگہ ظلم ہے ہر جگہ اندھیرا ہے ہر جگہ جہالت ہے ہر جگہ غلط عقائد ہے غلط طور طریقے ہیں اور پھر ساری اسلامی دنیا کو آپ دیکھیں دولت پرستی حالانکہ ہمارے نبی نے کہا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ آسائشیں چاہیے ہمیں لگژریز چاہیے سو کال سوسائٹی کے معیار جو ہیں وہ اتنے ہم نے اونچے کر دیے کہ اب اکثر ہم حرام کی وادیوں میں اتر جاتے ہیں اور اس کے حلال کو کمانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر ہر جگہ ہر محکمے میں ہر جگہ ہم دیکھیں خیانت اتنی خیانت کیا مومن خائن بھی ہو سکتا ہے پھر بے پردگی ہے فحاشی ہے جرائم ہے ہر شخص پریشانی اور اس طرح میں گھسا گسا ہوا گرا ہوا ہے ہر شخص سکون نہیں ہے اطمینان قلب نہیں ہے اور اس مصیبت زدہ معاشرے پر رحم کون کھائے گا آپ حاجی اگر آپ نے حج سے کچھ نور حاصل کیا ہے تو قوم کی تاریخیوں میں اسے پھیلانے کی فکر کیجیے کچھ دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی کچھ کوشش کرنی پڑے گی کچھ دفاعے کھٹکھٹانے پڑیں گے کچھ نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا ہوگا کچھ کو اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا حرام خوری لادینیت الحاد بے شمار فتنے ہیں جو شیطان نے کھڑے کر دیے اور سب سے بڑا فتنہ شرک ہے اور شرک خفی ہے تو یہ سارے فتنے اٹھانے والے دشمنوں کے ہاتھ کون پکڑے گا برائی کو زبان سے دل میں برا جاننا تو ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے اور اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ آپ زبان سے اس کو برا کہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا کیا ہے کہ اس کو قوت سے روک دیں تو حاجی تو ایمان کے سب سے بلند درجے سے فیضیاب ہے سب سے بلند درجے پہ حاجی ہے اس وقت ایمان کے تو اس کو کرنا کیا ہے کیسے برائیوں کو روکنا ہے کیا حد سے جہاد کی یہ اسپرٹ آپ کو نہیں ملی کیا حد سے جو کچھ حاصل کیا وہ آپ کو نہیں سکھا رہا کہ یہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا دیکھیے ہر سال ہزارہ لوگ حج کر کے آتے اس کے باوجود معاشرے میں اعتقاد بھی لوگوں کے عقیدے اعتقاد شاید مشکل لفظ ہے عقیدے اور اخلاق سب خراب رہتے ویسے کہ ویسے اگر ہر سال اتنے لاکھوں حاجی ایمان کی شمع دل میں روشن کر کے آئیں اور اتنے ہی لوگوں میں آ کے اور روشن کرتے ہیں تو دنیا میں تو انقلاب آ جائے حالانکہ ہمارے ہاں تو ایک رسموں کا لاپتنا ہی سلسلہ ہے جنہیں ہم نے اسلام کا لباس پہنا دیا شریعت کو ہم نے بہت سی جگہ دین سے خارج کر دی بہت سی چیزیں بہت سی اس میں داخل کر دی بہت سے اپنے شرک اور بدت کے مظاہرے دین میں داخل کر دیے بہت سے طور طریقے اس میں ڈال دیے اور پھر بہت سے ظلم اور بہت سی چیزوں کے دروازے کھول دیے اب اس فضا کو جو ظلم اور جبر کی فضا ہے تشدد کی فضا ہے کام چوری کی فضا ہے مہنگائی کی فضا ہے جہالت کے اندھیرے ہیں اس فضا کو بدلنے کے لیے یہ جو لاکھوں حاجی گئے تھے یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کریں گے کہ ان کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یہ تو امن کی فضاؤں سے آئے ہیں اور حج حج تو ایسی عبادت ہے دیکھیے ہمارا کلمہ ہماری اذان ہماری نماز ہماری ساری عبادتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ معاشرے سے کس طرح برائیوں کو دور کرنا ہے ان سوال تنہا انلفا شائے من کر منکر سے بھی نماز روک دیتی فوج سے بھی روک دیتی ہماری نمازیں ہمیں نہیں روکتی اور بھی ہمارے ہر عبادت کا ہم نے یہی حال کیا اور صدقہ صدقہ تو توحید کے علم برداروں کی توانائی ہے اور حج حج تو وہ عظیم عبادت ہے جو تاریخ میں مد و جزر پیدا کر دینے کی طاقت رکھتی ہے مگر ہم دیکھتے ہمارے ہاں اجالا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کی حقیقت کا ہم پوری طرح شعور نہیں لے کر جاتے اور اگر لے بھی آئیں اور وہاں لے کر جائیں اور وہاں سے لے کے بھی لوٹیں شعور تو واپس آ کر پھر رفتہ رفتہ وہی کام کرنے لگ جاتے اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر حاجی مطمئن ہو کر لوٹتے ہیں کہ اب تو سارے گناہ معاف ہو گئے اب سب ٹھیک ہے اب اپنی دنیا کی دل فریبیوں میں وہ دوبارہ مگن ہو جاتے ہیں پھر ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ حاجیوں کو ہم پیڈسٹل پہ بٹھا دیتے حج کا تکبر انہیں لے ڈوبتا ہے اتنا ہم ان کو گارلینڈ کرتے ہیں اتنا ان کے سامنے بچ بچ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پتہ نہیں کیا چیز بن کر آ گئے اور جب یہ تکبر حج کا جو ہے جن کی ذات میں آ جائے اب آپ نے ان خرابیوں سے بچنا ہے اور ہم سب کو بھی بچانا ہے جن کی ذات میں یہ حج کا تکبر آ جاتا ہے نا تو نہ وہ اپنے گھر کا ماحول سنوار سکتے ہیں نہ کاروبار کے نقشے بدلتے ہیں نہ عادتیں نہ اتوار بدلتے ہیں نہ کوئی اخلاقی برائی چھوڑ سکتے ہیں نہ کوئی اچھائی اپنا سکتے ہیں نہ ان کے کاروبار پاکیزہ ہو سکتے ہیں بس پھر وہ تکبر جو ہے یہ ان کو کچھ نہیں کرنے دیتا اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ مکمل طور پر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں وہ تصویر جہاں نماز لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی مجھے تو اپنے حج کو سنبھالنا ہے اب وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ باقی دنیا میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے لوگوں کا اخلاق تباہ ہوتا ہے ہو جائے ایمان تباہ ہوتا ہے ہو جائے ان کو صرف اپنی جاتی کہ ہماری آنکھ پر سور جائے تو اس طرح جو قوت ہر سال حاجی کے ذریعے رب العالمین واپس معاشرے میں بھیجتے ہیں وہ اصلاح کا کوئی کام نہیں کر سکتی وہ قوت اب ہمیں کرنے کا ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی سارے کاموں کا جائزہ لیں ساری سرگرمیوں کا جائزہ لیں اور جو کام بھی ہمارے دین کے خلاف ہیں یا جس کام میں بھی ہمیں شک ہو جائے اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہے اور ہم نے اپنے پورے پورے ٹائم ٹیبلز کو اور اپنے معاملات زندگی کو نئے سرے سے مرتب کرنا ہے کہ جو اللہ تیرے خلاف تیرے دین کے خلاف تیرے نبی کی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے اب وہ میری زندگی میں نہیں ہوگا میرے گھر میں نہیں ہوگا میں باہر نکال کروں گی ہر چیز کو اپنی زندگی سے بھی اور دوسرے اپنے اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیے ہر حاجی کے گھر میں نماز و قرآن سے جڑنے کی فکر ہو جانی چاہیے اور ہمارے حرام داخل نہیں ہونا چاہیے اور پھر تیسری فکر حاجی کو یہ کرنی ہے کہ اپنے محلے اپنے علاقے اپنے کاروبار یا اپنے کاروباری جگہوں پر یا اپنے دفتروں میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی دعوت کو کس طرح پھیلانا ہے بلے وہ انی بلو آیا آپ نے سیکھا نا حجت الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس کو ایک آیت بھی سمجھ میں آ جائے وہ آگے پہنچا دے تو اب علم دین سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے اور آگے بھی پہنچانا ہے اور اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کو ساتھ آپ جوڑیں گی اپنے اور کن کے ساتھ مل کر آپ کام کریں گی اور کیسے اپنی ذات سے شروع کریں گی اور اپنے گھر اور اپنے بچوں سے آغاز کریں گی حج کے بعد حاجی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا سب سے بڑا لمبردار ہونا چاہیے اللہ آپ کو حج کے بعد کی زندگی میں مزید سعادتیں اور برکتیں عنایت فرمائے حج کے سفر سے لوٹنے والے لمحے بھر کو سوچیں ذرا چکر کاٹے جس گھر کے وہ گھر والا کس کس کو ملا